کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا ودا آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا ودا سچا ہے